جناب اکریمہ کسی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی کسی اہلیہ سے کچھ خواہش کرتے اور وہ حیض سے ہوتی تو اس کی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیتے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو بہتر